عشق کے ترک بند کا طرز کلام اور ہے اور اور میرا پیام اور ہے عشق کے ترک بند کا طرز کلام اور ہے سارے زیر دام کے نالے کو سن چکے ہو تم یہ بھی سنو کہ لالا تو آئے اور کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق نہ اب میں نے مجھ میں تحریر فرضہ علی گڑھ گرامی جتنا چیر اللہ جل شام ہو کر تو کتا فرمائی میں جناب کے سامنے جس میں کی گل کرا گا کلپنا کا بیان کر دیا ایک ایمان کے بارے بیان کر اور آخر کے اندر پھر آخرت کے حوالے نال یعنی آخرت کی تیاری کے حوالے نال چند گلا پیش کرا یعنی ایمان اور آخرت کی تیاری سمجھ آئی ہوگی تو اچھی آواز اللہ جل شاہ ناصر اپنے پیارے حبیب کے جوڑے مبارکوں کے تصدق نال شب صدر نال حق بیانی کی توفیق بخش امام اس واسطے پہلے اس کی گل کا کرنا کہ اس وقت جی حضور خانہ کبلا عالم نور محمد مہاوی مہا حال کشتیاں پیشوا آپ اپنے زمانے بیٹھ کے فرماندے سن کا دور آ گیا کوئی لے جائے اور اس گل تاجدار گوڑا بھی فرماندے سن کہ مقدرہ لا ایمان لے جا سک چلو اچھا سمجھ لگ جائے کچھ چیزاں ایمان دیا نشانیاں سامنے آ جان کے پتہ لگ جاتی کہ ایمان سب کو ہے ایمان دس کے دنال ایک وڈی نشانی بھی دستی ہے کیونکہ اج اج کل ہر بندہ یہی آخر میں ہاں۔ ایماندار کوئی جنتی ہوا کا دعوی بھی کرنے ہاں لیکن جب اصلا امت آئیم کرام صوفیاء کرام کی تعلیمات نو ویسا جا پھر اس وقت تسان سے اپنی گل کرو گے یعنی کہ چند گڑیا سوبتیاں ہیں فقیران دی جدو کیا اکرام دی حالات پڑھی دے سنی دے پھر کو مومن نہیں پھر بار نال کیوں محبوب خدا وسلم اے نہ سمجھی جڑا مسجد آ جاوے وہ ہے جڑا مسجد کچھ بنا لو چالی چالی دن چیلے کٹے مسجد دے اندر مومے ہاں؟ باہیں جنیا مرضی اچھی مسجد ہو لگے ہو مدارس بنے ہو ایمان اس شہ کا نا کھولی جڑا مسجد بناوے وہ نہیں آ سکے کیوں

آپ آسان کی سمجھا نا ایمان دعوی کر دیں دسبی واہ واہ رکھ لی اپنے کو سارا دن ذکر گزاری ہے سارا دن ذکر گزار ذکر کس دیر دار ہے اگر وہ کوئی ایمان جڑا ہے نا وہ اگے دس ہے جی وہ چیز کھولتی تو بھاوے لکھا دسمیاں باوے بڑے مرکے والی تصدیق گل پائی کرو مسجد ساری رات سے سارا دن گزارا جس ایمان کی گل صحابہ کو لے کے سو پیا گرام کر دیا گئے اگر اس طرح بننا سونی تو پھر سمجھ لے کسے کام کو کی ایمان ہے والصديق بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم جو کچھ مدنی تاجدار لے کے آئے اس سارے دے سارے دے سب کا اور تعظیم دے نال مدنا دے نال تعظیم نال سارے نو مننا اس نو ایمان آتا

آخنا جب آتے استاد نے والد صاحب نے یہ نہ آخر آہو جی والد نے جو بالکل

تعظیم کونی تھی وہ تعظیم عبداللہ بن عبید منافق منگا رہے ہیں کلمہ پڑھتا رہے ہیں محبوب خدا نے خود اس کی جنگ جنازہ پڑھائی کرتا مبارک اپنا سسن میں دکتا لیکن ان میں دنیا سے تین فکر کے اصل میں اندار جہنم سے نکلے طبقہ کا وہ آخری پڑھے جا جا مقام ہوئے جب سوچے بندہ تو بھی ہے سی لیکن تعلیم نال نہیں سی بنتا اصل بن رہا ہوتا جیت مننا بننا کلے تازی بننا چنال کتو بننا تلو بننا وہ دلو نہیں سی بنتا رسول خدا دین نو حق نہیں سی سمجھتا اندر دا منافق کی تا اس دا مننا قابل قبول نہیں ہویا جتنے بھی تعلیم کی صوفیاء کرام نے شرط تاں کر کے لائی ہے کہ رسول خدا جو لے کے آئے نے زبان نال بھی قرار کرتا ہوئے سے دل نال بھی منتا ہو امام دو رکن کنے رکن میں بولو آپ پڑھی لکھی ہے مسلمان کرنا جی کرنا کہ نہیں ہوں وہ آ گیا اگے آخر جی دسو ہوں چپ کیوں کر گیا رجندہ بولو سبحان اللہ تاک کے تاک کے تا میں گل کیتی ہے میں اس اپنے فخر اس گل نہیں کیتی کہ میں نو اوندے نے تانوں یعنی کہ خاص کر واسطے نہیں میں اونا اونا اونا نو دل سے کرنا جے ہر وقت علم علم مسلمان کرنا ہے میرے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ دو کو نام دے دس چھوڑا سبحان اللہ سبحان اللہ سات سو سال پرانا رسالا گمد ات اسلام خالص لکھن والے نے اور اس رسالے کی تعریف مجدد الفسانی نے اپنی چھوڑ بات وہ بدل فرمانے میں ایمارا دو رکن ایمان دو رکن

اقرار باللسان ہے زبان نال اقرار کرنا ہے تصدیق دل کر دل نال سچا بننا ہے تصدیق کرنی ہے کیڑی چیز دی بما جاء به محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ رسول خدا دین شریعت لے گئے نے نوبل او ہمیں گا زبان نال اقرار کرتا ہوئے کہ دلوں میں جاؤں جی دلوں نہیں بنتا تو پھر مومن نہیں منافق زبان نہیں پھر کوئی فائدہ نہیں دے گا سارا پیر باہو کر پیر پاؤ فرما دے زبانی کلمہ مارا ہر رہتا رہتا ہے جنگالم ڈرا

رسول خدا قرآن گل پکے گا سچو مومن رہے جو رسول خدا لے کے آئے نے سارے دے سارے سچا تعلیم نال منے سبحان اللہ توجہ ہے شیطان جان دو کیوں مارے آ گیا حکم نہیں منیا حکم نہیں منیا کن ہزار سال انہیں پاتر کن ہزار سال سجدے کیتے ہوئے حکم نہیں منیا رب نے لنگ

ایک حکم نہیں منیا ایک ہی سی نا سجدہ کا ایک تو زیادہ تو نہیں ایک نہیں منیا جی وہ ایک بار خیال آیا آیا کہنے لگا مہربانی کرو معافی کر چکی

انہیں آخیا اصا جیندیا نہیں کیتا ہوں مویا نو کرو ہاں، معافی کی مطلب سبق نکل رہا جی کسی حکم کی خلاف ورزی کرو نا توبہ کر کے پھر وہ پورا کرو گے تو پھر معافی لگ جائے یہ جی غلطی ہو گئی

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ اللہ دے اطاعت کرتا ہے اللہ دی اطاعت کرتا ہے بھاوے او خاموش ہو نا تے او دا ذکر لکھیا دے سبحان اللہ او ذکر ہوندا ہے من اطاع اللہ فقد ذكره وان كان فاسقا جڑا اطاعت کرتا ہے وہ ذکر لکھا جاتا ہے بھاوے قبول ہو جو فرمایا سے جڑا اللہ تعالی کی کتاب نہیں کرتا نا حکم نہیں منتا فرمایا وان كان قارئا لتصفحا تصدیق پڑھتا ہوئے پڑھتا ہوئے بھاوے لکھ کرتا ہوئے سمجھ لے رب کو بھولے رب نو بھولیا ذکر نہیں لکھے تھے دوسری خاص آپ سے سمجھ رہے ہیں جہاں واہ واہ سبزیاں سارے سامنے پھیرے تھے یہ پہنچی ہوئی شخصیت نے رسول خدا کی فرما رہے ہیں کتاب جڑا کرے اتاس دانت سستی نہ بھی پھیرے تصویریں لکھی جائیں گی رسول اللہ کی مخالفت کر کے اطاعت نہیں کرتا لکھا تصبیاں پھیرے قرآن کھول کے پڑھ رہا ہوئے پھر اس سے حفیظ کا مشکل پڑے گا کہ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہوں گے قرآن ان سے لانت کرے میں پڑھتا ہوگا کوئی تصبی نہیں جو ہوئے عالم شیر ربانی جیسا پاپا فرید جیسا شاہ عالم جیسا بہار دن کیسا جیسا کامل اللہ ولی ہوئے

صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کا عالم عالم سونا سونا نوم العالم عبادت ہے یہ نہ سمجھنا آدمی عالم جیڑا سونا اللہ عالم نہیں آیا ہے بند بند کر کے کے سوے رات ٹی وی پھر سو جا جو ہےل ہاں، نہ ہو جی جنہیں لیکن الک کتاب صرف قرآن مجید علم علم علم ہر سے باقی سکتے ہو فنون لیکن خاص

عالم کا سونا بھی عبادت سے یار کیوں نہ عبادت ہوئے جس سے سو دے اندر رسول خدا جب سو جاور سے مابو دے خدا زیارت کرا مر اس عالم نے سونا کیوں نہ عبادت ہوئے سمجھو ہے سو تو نہیں گئے ہاں اگر کچھ خیال ہے تو ہو جا کے کہو پھر سو ہاں قوم آلے تھے نا جی جو کرے گا جی بولو سبحان اللہ وادی اندر جدو تاجدار گولڑا حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ سفر کردے آپ پھٹ گئے راضی ہمراہ سرکار نے دی نماز پڑھی ہے سو گئے خواب خواب دے اندر دے اندر لے دے اندر

آپ نے اس مقام بار بار لمحات مشہور کلام کے اندر اس کا اظہار کیتا لاہو مختلی مختلف مرد من تھامری شکل لاہو مختلی مختری مرد امل من تھامری شکل

جاگ رہا ہوں تام تام عبادت عبادت جی سو جان جی، خدا کا جو بیان آیا ہے رب کا ایسا

تھے نال رکھے چلنا ایمان دی دی نشانی ایمان سب کو نشانی ہے کہ کافران دے نال مخالفت وکاس نفرت ہے سختی کرے عدلتنا علی المؤمنین دے بارے رب تالا نے آیا کریمہ دے اندر بیان فرمایا ایسی جماعت ہونی ہے لوگ تین ہو جان گے وہ ایسی جماعت رب سو لیا گا محبت کرتے ہوئے کردی ہوگی رسول اللہ کے نال واپس کرتی ہوئے گی نشانی کی ہوئے گی تو مومنا واسطے نرم ہو کر کے کافر واسطے سخت ہو مومنا ایمان کی مٹی نشانی ہے دوسرے ساتھ رب کا قرآن بولے ارشاد ربانی محمد رسول اللہ والذين معه أشداء على الكفار رحماء محمد پاک اللہ دے رسول نے جڑے آپ دے سنگی نے آپ سرکار دے دے آپ سنگی کافروں دے اوپر سخت نے آپس دے اندر نرم نے رحم سبحان اللہ

نے اپنے رشتہ دار جگہ اندر قتل کیتا ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر پتر آخر تسا میرے سامنے آئے ہو جنگ اندر میں تمہیں بچا چڑیا والد سمجھ کے فرمایا اگر میرے سامنے آ جاتا تو میں نہیں گا

کلندر لاہوری بولیا کر ہلکا نارا ہو ہلکا یار ہو تو ریشم کی طرح نرم میں حق ہکو پات ہو تو فولاد ہے مومن

کہ کہ گل کی کی حق حق باطل باطل باطل دا مسئلہ ہونا ہے ہے ہے ہے ہے دے سامنے جڑا فلاد بن بن بن جاتا جاتا جاتا شخص مطلب سخت سخت ہوتا مومن بھی نہیں سمجھ آ آ رہی رہی ایمان دی نشانی سختی

جڑا قرآن قرآن مجید مجید ہوں کی گل میں جا کے مزید جہی سختی بلکہ آخر دے واسطے جو بہتر ہے اور رب تعالی نے حکم کرنا واسطے بھی یہی بہتر ہے سختی کریے واسطے بھی یہی بہتر ہے کہ سختی کی جائے سختی نہیں ہونی چاہیے

تو مجدد الفسانی اور قرآن کی آیت یاد کر لے کہ کافر واسطے مومن سخت ہوتے تھے مجدد صاحب فرماتے ہیں جس کے دل میں سختی کونی کافر کے خلاف پسند نہیں کرتا نفرت نہیں رکھتا فرمایا مومن کو نہیں مرتب دے ملحد توجہ ہے مومن نرم ہوں مومن نرم ہوں کنا تھاواں دو تھاواں نرم ہوں مومن کو سے نرم ہوئے گا جدو حق کی گل مومن نرم ہو جائے گا حق کی جدو گل ہے مومن نرم ہو جائے گا یہ نہیں آخے گا آخر پیا میرے چھوٹا ہے ہوں ایک بندہ راہ بھولیا ہوئے بچے کو پوچھے بچہ آ کے چاچا یہ نہیں سیدھا راہ چلا اس دا احسان مننا پینا یا انہوں آخنا پینا ہے تو بڑے کا بے ادب ہو گیا تو سانو راہ سانو راہ سے دسنا سو سال ساری عمر ہو گئی ہے توجہ ہے انہوں آخو کے بے وقوف کے نہیں چھوٹا بچہ بھی دسے گا تو مننا پڑے مومن جب سچ آ جانی گی نا گل پھر مومن جڑا گل دوسرا جب ذات کا مسئلہ آئے پھر بھی جی ذات گل آئے تو مومن نہ کی مطلب جی ذات نو کوئی ستاوے تکلیف دے وے تیری ذات نو دین دی خاطر نہیں ذات بھی تیرے نال عداوت رکھ دے دشمنی رکھ دے تینو ستاوں دے مومن ہوئے گا نرم ہو جاوے معاف کر چھوڑے سبحان اللہ

قبلہ عالم نور محمد کشتیاں والے ہونا دے دے دے بیٹے سرکار ایک جٹ خون پانی پینے شروع کر دیر چپ جانا خراب ہو جانا ہے میرا پانی ہے نہیں خراب نہ ہو جانا ہے جٹ نو غصہ لگیا وے وے دوڑ کے آیا سر وچ سوٹا ماریا سوٹا مارن کی دیر سی کپڑے خون نگاہ جت نام نام ادھر یہ سوٹا مارا وے حکم کرنا سی اصا بدلا لے لے مارے خون جڑا اس کول لنگ سی اونے چڑھایا گیا جڑا میرے اللہ

لیکن جب دین کی گل آئے تو پھر حسین والا بلا بہادر بھی قربان ہاں، مت آخ ساری نرمی حسین کیوں گیا کربلا بلا ادھر سی صاف نکل ادھر صاف نکل سی آخ تو امام حسن کی گل بھی سنا پاک حسین کے بڑے بھائی امام حسن سرکار مومن مومن ذاتی ایک ایک دوسرے نال رکھی پھرنے پھرنے آ آ لڑنے کی امام حسن سرکار سرکار اپنا دور خلافت سے ہونا دا آپ خطبہ خطبہ دے رہے رہے نے فرما شخص اٹھ کھلوتا جو ہے شخص آپ خود بارشان فرماندے نے پہ خلافت دی آپ دے بادشاہ نے امت دے دے بادشاہ نے خود بارشان دے دیا ایک بندہ کھلو گیا آپ نو گالا کرنے لگ پیا گالا کٹی جا رہے آپ نے خطبہ چھڈ دتا وے گالا سن رہے نے آکے وقت نے بادشاہ وقت نے گالا کٹتا پیا خاموش نے سو دین جب گالا کٹ لیا بہ گیا آپ اٹھے آپ سرکار اپنی چادر اتاری موڈے تو چادر اتاری گالا کٹن والے جی ہاتھ ماریا جو ترہم دار اس جناب خدمت کا فرمائی اس دی جنہ گالا کڑیاں سن سبحان اللہ غلام محمد نے سونا او گالا کڑدا وے تسا ان خدمتا پہ کر دے جے فرمایا جڑا کچھ اس دے کول سی او مینوں دتا جو میرے کول سی میں دو دے سبحان اللہ سبحان اللہ جو او لے کے اس نے میں دے چھڑیا وے جو میرے کول جو میں چھڑیا وے سبحان اللہ اور قدمے تے ڈگ پیا کٹن والا وہ مڑ گالا کٹیاں کیوں سن حل کر دے سونے میں چاہتا سا جناب دیا لگا میں خون رسول ہے گالا سن کے ذات کی خاطر گالا سنیا نے بابو کے خدا بھی ذات کی خاطر

ہاں جی آخر سلطان دیر باؤ فرماندہ ہے جیون جیون انصاف گنی جہاں میں مطلب جتو رہے رسول خدا سے کرا عثمان غنی کیوں نہ آج انسان کام آتے ہیں شروع کرے کیوں کا بےمان لکڑ سے طاقت قوم نو سدا واسطے مقصد یہ ہوتا ہے ہے ہے کر کے ملتی جاتی نوکری ظلم جاتے یہ حکومت تو صرف سندھ کے ڈاکٹر یہ حکومت آ گئے تو عالمی ڈاکٹر جو ہے ہاں ظلم گئے دے قاتل یہ جڑے سنن والے نے جی نے استاد قبلہ انہوں ہونا ہے ہے کہ حاکم وقت ہوندا لگے شرط کیوں عمر پاک آپ جا رہے ہیں مدینہ شریف قد سی آپ کا بہت اچا قد سی غلطی نال ایک بندے دے پیر سے پیر آیا بندہ آخر ہے انہوں پتا نہیں سی آخر وقت نے بندہ آخر ہے میرا پیر بڑو چھٹے انہا ہویا پھر نے آپ نے غصہ بھی کیا سبحان گل حالانکہ غلطی نال آیا غلطی نال آیا جان کے عمر جان کے عمر پاک ایک کچھ پیسے

جب دن کی گل آئی ہے نا پھر عمر پاک نے اپنی جان کا دوران دے پھر پورے دنیا کے اندر اسلام کا بٹھا سے یارہ ایسا تاجدار دے یارہ کی ایسے موضوع تک گال کراتے کئی گھنٹے لگ سکتے ستایا پھر اپنی نشان نمو

حق دے اگے نرم نہ ہوئے ذات کی خاطر بھی معاف نہ کرے سمجھ لے وہ اس سب جی اعلیٰ درجے کے فائد نہ مومن دی او دے وچ کوئی اور یہ نہیں میں نہیں اپنا کسی تھڈو جڑا ہے مولوی آپ جی بالکل ذاتی ہوئی کو معاف کر مجید ہے جو ہے اسلام دی اسلام دی حکومت کے اندر اسلام کے قانون کے مطابق اگر کوئی کسی نے ستانا ہے وہ پھر اسلام کی حکومت اس کا بدلہ لے کے دے سکتی بدلہ ضرور ہے جی ہوں آپ حضرت عثمان غریب فرما رہے ہیں کان مروڑ یہ بدلہ ہے نا بدلہ ہے لیکن افضل کی ہے معاف کر وہ جو ہے دل نفرت ہونا مذہبی کم جہاں نے پورا سمجھے دل رکھے

کافر نے خلاف چلے جو چیز وہ پسند کرتے ہیں کیوں جی چیز وہ پسند کرتے ہیں تو من جڑا ہوگا وہ پسند نہیں رکھے گا اس کی پسند ساری پسند فرق ہے فرق ایک اور گل کہ آج ایسا فرق مٹائی بیٹھے کافر کے خلاف چلنا ہوئے تیسرے نمبر سے

فرمایا میں یقین کے ساتھ جانتا ہوں کافروں کے خلاف نفرت سختی کرنا ان کی تحریر کرنا یہ اللہ کے نزدیک ایسا محبوب عمل ہے اس سے زیادہ کوئی محبوب نہیں جو ہے یہ مجدد صاحب کا بیان ہے مجدد صاحب تعلیم کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح پیش کرتے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی قوم کو آخیا سی اصا تے بغیر درمیان بہت کھلوتا قرآن مجید قرآن مجید کے اندر آیا سورہ ممتحنا کے اندر ابراہیم علیہ السلام کا ہے بیان آپ نے فرمایا ساڈے درمیان عداوت سے بہت کھلوتا ہوئے ہوں ختم نہیں ہو سکتا

جس کا نام ہے نہ رکھے سر سید جس کے بارے آل حضرت امام اہل سنت فاضل کرندی علیہ رحمہ اللہ تعالی انہوں نے قبر شریف سے کرو جڑا نو کل حال میں عبادت تم تو گزرے آل حضرت امام احمد اللہ فرماندے نے جلد نمبر انتیس صفحہ نمبر چھ سو پندرہ سنیا کی نشانیاں فرما سر سید احمد خان علی اور اس کے پر سمجھ سونی ہے یہ نہیں سمجھنا سونی کو اصل کا نام ساٹے بزرگ رکھا سر سوا سر سر ہو میاں کا ہاں۔ کی مطلب چھپیا ہوا سوا جو ہے ہاں پتہ لگے گا کیڑا کافر کے خلاف شکی پسند کر سارے نہیں پہ بولتے کر دیا بولو سبحان اللہ ہاں، تسی قرآن اصل ہے القرآن ہے مل جاتی ہے اردو بازار عام مل جاتی ہے نے تعریف کی قرآن پاک کی اس کے اندر انہیں جنت کا انکار کیا دو دن کا انکار کیا ہے مہورا کا انکار کیا فرشتہ کا انکار کیا ہے حضرت عیسیٰ اسلام کے بغیر باپ پیدا ہونے کا انکار کیا ہے انہیں اپنی ماں کی سائنس میں شامل کی ہے یہو جہاں واسطے آپ حضرت کیوں نہ خود کر جو ہے انکار کرنے والا جدو یہ تھڈو انکار کیتی بیٹھے نے آخرت کی تے اے دے گے گے سمجھنا او ہی آکھن مثال بنا سکن جہان جہان میٹھا اگلا ہے آخدے نے ایویں کہ نہیں جڑا جڑا انج دا استاد بناوے گا اپنا تھڈو جنت منکر ہوے نیکی ہوتی فرشتیاں دا منکر ہوے کوئی بدی کوئی نیکی کا تصور نہ ہوے جیڑا آ کے بس فطرت دے پیچھے چلو جو جی آخد اوی کرو جو دل آخد نیچر دے پیچھے چلو جی میں طبیعت آخری اوی کرو قرآن سائنس دے پیچھے چلاو جیڑا ان بھاگے گا انہیں آخرو کی کی تیاری چل رہی ہے کیونکہ جی میں قرآن مجید کا سبق پڑھا ہو رہا ہے سیدنا فاروق کے آگے تاجدار سیدنا ویس کرنی قرآن ہونا ہونا ہونا اپنا استاد کسی صحابی نو نو بنایا بنایا یا امام اعظم ہر وقت آخرت کی تیاری کرو گا کر کے کرنی آپ سرکار آخرت کی تیاری اندر مصروف مسروس

سب کچھ تشریف لے گیا جب تک تھوڑا رہ گیا وے آخرت کی تیاری کرنی ہے ہاں وجہ ہے کون گیا کون ہے جنہ کا چہرہ دیکھنا بھی بات علی پاک کا چہرہ دیکھنے عبادت صحابی جی صحبت پامنا ہزار سال کی عبادت کو بہتر توجہ توجہ ہے ہے نقلی بات بات صحابی صحابی صحابی صحابی پھر وہ وہ وہ عام نہیں نے نے نے نے ایک ایک دوسرے خلیفہ اچھا خلیفہ اچھا جان جان رسول اللہ اس مہربانی کرو تشریف لے جاؤ وقت تھوڑا رہ میں آخرت کی تیاری کروں یہ دسیا اسلام کے کر منزل ہے یہ نہ جی بس اچھا تعلق جڑ گیا نال تو نہیں نہیں آپ آپ تیاری کر کر کے مرد سی آواز کرنی حضرت رابعہ سرکار سرکار کول نکاح کا پیغام آیا وے آپ آبادیاں نے واپس جواب دیتا دو چیزاں بن جا وہ نکاح کر گی پوچھا گیا چیز فرمایا ایک میرا سچ مہمان اس چیلن بن جا دوسرا میرا نام جاسرا دونوں چیلنج نکاح کر گی اگے انہاں عرض کیتی اے اے جنہاں دا پتہ کوئی فرمایا میں ایسے گل وچ لگی ہاں ہاں مینوں شادی دی پرواہ سبحان سبحان اللہ اللہ آپا سر قران والے کون مومن مومن سن جڑا ہوے گا ہر وقت تیاری وچ رہے گا اج اس کے آفر آفر فکری ختم کر چھوڑیے دے سبق بھی ہجے پڑھا رہے بس

حضرت سیدنا فاروق عالم آپ سرکار نے ایک دستہ بنایا ہوا سی رجسٹر سن ہفتے دے اندر جڑے اپنے کام کرنے انہوں نے لکھنے جمعے والا دن ہونا میں آپ نے کھول کے پڑھنا دیکھنا اگر کوئی کام نبی شریعت تھوڑا جہا بھی ایویں خلاف نظر آنا آپ آپ آپ آپ نے فرمانا کریں گے حالانکہ کم محفوظ محفوظ شریعت کے خلاف کام نہیں ہویا لیکن انہوں نے اپنی آج بھی نظر آتا سی ان کرنا جب آپ کا وشال مبارک ہوا اس کو پوتا گیا کنڈ مبارک کے کالے نشان لکھے یہ سن عمر آخر کی تیاری کرنا جب آیت آپ نے سنی ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع دقت سے ہوش ہو گئے ایک مہینہ تک آپ کی عیادت کی تھی باہر نہ آ سکے گھر کے اندر کی مطلب ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع تیرے رب دا عذاب وہ کیوں ہے بے شک تیرے رب دا عذاب ہونا ہے ان کوئی دفعہ نہیں کر سکتا دور نہیں کر سکتا اینی گل آپ بیمار ہوئے ایک مہینہ آپ گھر سے باہر نہ آ چکے آخرت کی تیاری کرنے والے آپ بھی کدے لکھے اپنے کام ہفتے دے اندر لکھ دے سن آپ تو سال تو بعد بھی حساب نہیں کرتے کاشت کرنے چھ مہینے بعد کاپی پینسل لائے کی ملے کرنے حساب پتر نو جتھے بھیجنا ہے حساب کتاب کی دتا ہے کی مینو نوکر نے کی خرچ کیتا ہے کرنے حساب اپنا حساب کیتا ہے کہ اصا کی کرنے پہ سانو کی آخیا گیا نوکر نو آخے تیری خلاف ورزی کرے تے سدا رب سان کا انہیں لینا کوئی حساب کر کے جنہوں کو حساب کی فکر رکھی ہے

جو دنیا دے اندر استعمال کیتا ہے جو استعمال کیتا ہے اس کا حساب کر کے جا رہا وا قیامت والے دن فرشتہ نو حساب کرن دی لوڑ کو نہیں پڑی میں اپنا حساب سامنے پیش کر دیواں گا کہ کی کر دے سن استعمال آپ سرکار آپ سرکار نے کپڑے پونے کمیز بسیدہ ہو جانا رومال بنا لینا رومال پھٹ جانا وٹوانی بنا لینی وٹوانی لانی تم جانا رہے برادری تانا مار دی کیوں شادی کی کو نہیں نسا دو سامان تو جام گا پیچھے کی کرن گے میرا جاتے ہیں نکما نکھٹو

میری اولاد نو میں کیوں کماوا یہ اگر شیطان دی بڑھے گی تو پھر میں ضرور اپنی گل پاؤں گا جو کچھ کمانے ہوتا ہے جو کچھ کرنے آتا ہے آج اولاد کی خاطر نہ صرف غیرت حیا کی فکر کی تھی نہ دین کی فکر کی تھی نہ ایمان ان کو دم رکھیا اصل کی فکر بن گئی جی میں آوے آوے ضرور اے کوٹیاں بن جان زمینہ بن جان اے ہر چیز ساری بلے بلے ہو جاوے سوچیا جنا واسطے کرنے پے توجہ ہے جنہ واسطے کرنے پے انہاں کو سانو فائدہ دینا او بولتے صحیح اچھا ایمان نال دس انہاں تو حساب کتاب اسا کرنے توجہ آخری گلا کرا توجہ نال سنو حساب کتاب اسا دن رات مشقت پہ کرنے ایمان نال دس باپ مر جاوے جڑا کوٹھیاں پتر واسطے کوٹھیاں بنان دے چکر چ کنے دن رکھے گا پتر اپنے دا بول بول بول بول جو پتر مر جاوے کیوں رکھے گا ماں رکھے گی سارے کھڑ جان گے نا یار سب تو بڑی محبت دا دعوت ماں کر دیے نا جے موت آ جاؤ ماں آکھے گی رکھو اچھے ہاں؟ کہ بولیا اور چلا نہیں کہ اج دین کی خاطر آخرت کی خاطر اس کو تاریاں چھڑ کے رسول اللہ لنال نال ناتا جوڑ لئیے تاکہ قبر کے حشر کو سونی بڑھ جائے جڑ کے مرانگے راسی باریا کھول پنکھی اٹھ کے مارواریاں نے محمد

بولو سبحان اللہ بولیا چنگا نہیں قیامت والے دن رسول والا نہیں چھڈنا نہیں چھوٹنا اگر تو ناتا جوڑے گا کیوں آپ کا خدا فرماندے ہیں ان اول الناس لگا المتقون من كانوا ہوا

دیریش نابالغ سکولی لڑکے سے ناپ خانی کروانا یا سننا جائز ہے یا نہیں دیریش کے بارے آل حضرت فتوی موجود ہے اور انہوں نے پر پوتے مولانا اختر جان صاحب انہوں نے فتوہ فتوہ بریلی شریف دندر کوئی انہوں نے فتوہ لکھے کہ تیری جس کی داری کو نہیں یا جیڑا داری رکھتا ہے تے شرابی حد مطابق کو نہیں

نات خان جڑا ہے انہوں بلانا بھی نہ جائز ہے تو اس کو ناچ پر ناچ پڑھوانا بھی نہ جائز ہے اللہ حضرت امام اہل سنت فتح ورزویہ جلد تیئیس اور فتح بریلی شریف کے اندر اختر رضا صاحب اور انہوں نے ایک علیحدہ فتح فتح نورانی سیدھی ستار ناچ خانو کی ناچ خانو ایک رسالہ نہ ہو مل جاتا ہے ادھر اتنا بپوری وضاحت نام لکھا ہے ایسے لوگوں کا ایسے لڑکوں کا نام پڑھنا شرائط میں جائز ہے سننا بھی جائز نہیں قبرستان میں جوتی پہن کر جانا جائز ہے یا نہیں جائز نہیں قبرستان میں جوتی بندہ پا کے نہ اگر کوئی مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے اور انگریزی بھی ان کے بارے میں ہمارے ہماری رہنمائی فرمائے انگریزی بھی بعض میں نماز ہو جاتی ہے یہ جو ہے یہ عقیدہ رکھے قرآن کی تعلیم بھی ضروری ہے اور انگریزی بھی کہ کہ میں پوری وضاحت کر گیا ایک پاس ایمان آخر ہے مخالفت ہوتا ہے اور جو ہے انگریزی میں نماز ہو جاتی ہے یہ انگریزی لباس دیکھتے پورا انہوں کا انگریزی لازی پتا ہے وہ تو بالکل آرام ہے آپ کا پتلا ہے نماز بازی کو نکالتے اگر کسی نے پڑھ لی تو پھر دکان ہے

فتوا بریلی شریف اختر اجاز صاحب نے فتوا آپ کا فتوا ہے کہ جو ٹیلی ویژن جس کے گھر میں جس کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے اس گھر والے کے ساتھ اگر امام تعلق رکھتا ہے تو اس امام کے پیچھے نماز جائے جی نے گارے ٹی وی ہوگی تو امام وہ تعلق رکھے تو امام دے پیچھے نماز جائے کونی تے خود ٹی وی چننا ٹی وی جانا دیوے چڑھنا سمجھو ہے سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی جی مسجد تک رکھی کرو سر سارے گرو گرمان نے یہ دس یہاں کا وٹرا آ جائے لوگ کا جڑا پیا ہوں جس میں گرو کرنے لیا چلو پاوے لے ٹرین نہ پیا ہو نواں لوٹا لیا کسی اوپر پانی پا کے اپنے پیر نو دے گوارا کر ایک چیز خاص ہوئی کھلوتی ہے لوٹے لائٹری واسطے وہ پانی پی کو دیں گے بےزتی سمجھ گے اچھا لوٹا کرتے ہے پاس حالانکہ سب پاک کرتا ہے گرو کرتا ہے سنجا کرتا ہے پاس کرتا ہے پلیت پانی جب تک انہیں پلیتی نہ لگے وہ پانی دینا تو ہی جس ڈبے دے اندر چوبی گھنٹے رسول اللہ کی مخالفت ہوئے بے حیائی ہوگی بغیر ہوگی جس سکرین کے اتنے انگریز ننگے ہو بتایا جائے کہ جناب کرنے کا گناہ کتنا ہے ہمارے ہاں جنا شراب جوا بڑا کام ہو گیا ہے کام ہو گیا اہم ہو گیا اہم ہو گیا کام ہو گیا

بندہ رسول خدا بار حاضر ہوئے کرتا کرتا ہے ہے میرا جی برائی کرنا فرمایا ماں پسند کرے گا نہیں بہن پسند کرے گا فرمایا جس نال تو پسند کرنا وہ بھی تو کسی ماں میرے دیکھے سیری ایمان والے ایک بندہ سوچ لے جس بندے کی خواہش ہے نا ایک بندہ سوچ لے جو ہے میرے بزرگ بزرگوں کے سونے آئے بزرگوں گا سنائیے ایک اللہ کا پیارا سی چوڑیاں سی کی سی چوڑیاں ویچتا سی ایک دن چوڑیاں ویچد شیطان ہے جی خیال برا اٹھیا ہے

گھر والی نیک سی سالے سی رات چھڑا کے بجی تے رون کافی یعنی کہ او پریشان ہوئی تے انہیں وقت لکھیا کیونکہ انہیں بزرگا تو سنیا سی ہاں سنیا سی بزرگا تو وقت لکھیا جدو گھر والا گھر آیا ہے اور اتر دیا نے کہ پوچھے کیوں پریشان ہے فرمایا اج تو کوئی گل ضرور کیتی ہے باہر میں نے دس تاج کی کیتا ہے انہیں کہ کچھ نہیں میں تو کچھ نہیں کیتا فرمایا نہیں تسا کچھ کیتا ہے جب بے حد مجبور کیتا میں ہاں ایک میرے کو کم ہوئے میں نے ہزارہ کئی سال ہو گئے میں چوڑیاں بیچنا لیکن آج آج جڑا ہے میری نگاہ پہ یہ پورا خیال ہے میں ہر کھڑے ہے پھر میں فوراً چھڑ دیتا توبہ کی طرف دی بارگاہ جی میں وقت کیڑا سی انہیں اندازہ لا کے دسیا وقت ایسی گھر والی نے آخیا اس وقت جس وقت تو کسی اور کی بات پڑی ہو نا اس وقت کسی نہیں پا ہی ہاں آخر کسی ماں بہن آ کرنا جڑا نا گنا گنا